ریل یا بس ہوئے ٹرک ہوئے ہوئے کار نفل جڑے نے نا نفل نفل یہ گڈی ہو سکتے ہیں بہ کے اشارے بندہ پڑھی ہے لیکن سر جلدی یا گڈی کھلوتی ہاں کھلون دی گیڈی کلوتی نہیں تو اتر کے پڑھے ہاں اگر وطر سر اگر ہاں وقت جانا ہے پیا گی والے گی روکن ہے ٹرک نکلتا پیا ہوں یہ ہے پل تھلے اتر کے پھر دوبارہ پل